حضرت خداش بن سلامہ سلامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں حسن سلوک کی وسیعت کرتا ہوں میں ہر آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں میں ہر آدمی کو اس کی ماں کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں یعنی تین مرتبہ فرمایا میں ہر آدمی کو اس کے باپ کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں میں ہر آدمی کو اس کے تعلق دار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں جس کا اس سے قریبی تعلق ہو اگرچہ اس کی طرف سے تکلیف کا سامنا ہو سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چھ سو ستاون